نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان خاتم النبی جین اللہ نبی عبادی بندگان خدا عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے سلسلے میں اتنے حساس کیوں ہیں ہم ختم نبوت کے سلسلہ میں اتنے حساس کیوں ہیں حضرات گرامی مسئلہ ختم نبوت دین اسلام کی رفیع شان اور پروکار عمارت کا بنیادی پتھر ہے اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے سرک جائے یا سرکا دیا جائے تو پورے کے پورے دین اسلام کی عمارت دھرم سے زمین پہ آ جاتی ہے ختم نبوت مرکز ہے پورا دین اس کے گرد گھومتا ہے اگر مرکز ٹوٹ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے ختم نبوت جسد اسلام میں دھڑکتا ہوا دل ہے جس دل کی خاموشی کا نام اسلام کی نعوذ باللہ موت ہے ختم نبوت وہ آفتاب ہے جس سے پوری کائنات روشن ہے اسلام میں فقط ایک ہی مسئلہ ہے ذرا اس بات پر توجہ دیجیے اسلام میں فقط ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ختم نبوت ہے باقی سارے مسائل اسی مسئلے سے نکلتے ہیں اسلام کا دوسرا نام ختم نبوت اور ختم نبوت کا دوسرا نام اسلام ہے اور بطول امیر شریک سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ قرآن پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے حضور سلاتم وسلام کے ذخیرہ یا حدیث کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے فقہا کی ساری زندگی کی محنتوں اور ریاضتوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے صوفیہ اور اولیاء کی ساری زندگی کی محنتوں کو ریاضتوں کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ختم نبوت ہے انکار ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور سلاط و سلام کو ناؤز باللہ دین اسلام سے نکال دیا جائے اس جملے پہ ذرا غور کیجیے انکار ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور سلاط وسلام کو دین اسلام سے نکال دیا جائے اور نعوذ باللہ اگر نبی علیہ سلاط و کی ذات اقدس کو دین اسلام سے نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے قبرستان بچتا ہے یہ کائنات کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے میرے محترم دوستو اس ملک ہم جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں پارسی بھی رہتے ہیں بدھسٹ بھی رہتے ہیں دیگر کئی قسم کے کافر رہے یہاں پہ رہتے ہیں لیکن آپ ہر وقت ہاتھ دھو کر پنجے جھاڑ کے ان قادیانی ملونوں کے پاس بڑی شدت کے ساتھ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جبکہ شدت دوسری طرف اتنی نظر نہیں آتی اس کی کیا وجہ ہے اس کے اسباب کیا ہیں کہ مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ حساس رہا ہے ہمیشہ سے اس کی مثال سے میں مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک شخص میرا دشمن ہے وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا ہاتھ ہے وہ میرا دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو بازو ہیں وہ میرا ایک بازو کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسرا بازو ہے وہ میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو ٹانگیں ہیں وہ میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے وہ میری دوسری ٹانگ کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے ایک زبان ہے میں اپنی شولہ نمائی کے ساتھ میں اپنی آتش بیانی کے ساتھ میں اپنی زبان سے الفاظ کے انگارے اگل کر اس کے خلاف ایک برابر پیدا کر سکتا ہوں اس کے خلاف ایک سورج اٹھا سکتا ہوں وہ میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں میں اپنی آنکھوں کی حرکت کے ساتھ اپنی آنکھوں کی سرخی کے ساتھ اپنی آنکھوں کی جمبش کے ساتھ اپنی آنکھوں کے مختلف زاویوں کے ساتھ اس کے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کر سکتا ہوں اور اس کے خلاف ایک بغاوت کر سکتا ہوں لیکن دوستو اگر وہ میرا دشمن میرے ہاتھ بھی نہ کاٹے میرے بازو بھی نہ کاٹے میرے پاؤں بھی نہ کاٹے میری ٹانگیں بھی نہ کاٹے میری زبان بھی نہ کاٹے میری آنکھیں بھی نہ نکالے وہ صرف میری شارک کاٹ دے وہ صرف میری شارک کاٹ دے جب شارک کٹ جائے گی ہاتھ خود بخود مر جائیں گے بازو خود بخود مر جائیں گے زبان خود بخود مر جائے گی ٹانگیں خود بخود مر جائیں گی آنکھیں خود بخود موت کے گھاٹ اتر جائیں گی ختم نبوت دین اسلام کی شارنا ہے اگر یہ کٹ گئی تو سارے کا دھارا دین خود بخود موت کے گاٹ اتر گیا بات کو سمجھے ایک شخص کو ایک دوسری مثال سے کو دے کرتا ہوں ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے دل کا دورہ پڑتا ہے یار بات میں لکھ سنو سونا غور سے باتیں یہ یاد رہیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا دل کا دورہ پڑتا دوسرا آدمی کہتا کہتا گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس کی آنکھیں ٹھیک ہے اس کے کان ٹھیک ہے اس کا سر بالکل ٹھیک ہے اس کے ہاتھ ٹھیک ہے اس کے پاؤں ٹھیک ہے اس کی ٹانگیں ٹھیک ہے اس کے گٹنے ٹھیک ہیں اس کے ٹکنے ٹھیک ہیں اس کے پھیپھڑے ٹھیک ہے اس کی تلی ٹھیک ہے اس کا جگر ٹھیک ہے اس کی آنتے ٹھیک ہے اس کا میدا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہوئی دل نے دھڑکنا بند کیا ارے پگلے دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے اور دل کے خاموش ہو جانے کا نام موت ہے ختم نبوت اسلام کے جسم کے اندر اسلام کے جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے اس عقیدے کی خاموشی کا نام اسلام کی موت ہے اللہ پاک اس عقیدے میں سب سے زیادہ حساس ہے کسی مسئلے پہ قرآن کی ایک آیت مل جائے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اب بولا با پروردگار عالم کو اپنے نبی کی امت کے ایمانوں کی اتنی فکر تھی کہ خدا تعالی نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ جا بجا سو سو واضح آیات ختم نبوت کی قرآن میں پھیلا دی میرے حبیب کے امتی پڑھیں گے اس کی تلاوت کریں گے ختم نبوت کا تذکرہ بار بار ہوتا رہے گا اور اس عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلتا رہے گا حضور حضول وسلام کو اتنی فکر تھی اس بات کی کہ آپ نے مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں مختلف انداز میں دو سو دس وعدے احادیث پھیلا دی مختلف انداز کے کہ میری امت اس کو پڑھتی رہے گی اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آسنا ہوتی گی اتنا فکر تھا یہ اتنا حساس عقیدہ ہے اتنا حساس عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اسود انسی دعوی نبوت کرتا ہے یہ وہ ملون شخص ہے یہ وہ نئی شخص ہے جس نے امت مسلمہ میں یار ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں بھائی جان جس نے امت مسلمہ میں سب سے پہلے دعوی نبوت کیا یعنی جھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولنے والا مرزا قادیانی کا دادا اسود انسی ہے جس نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا جب اسود انسی نے دعوی نبوت کیا تو حضور سلاط و سلام اتنے حساس کہ اپنے ایک صحابی حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالی کو کہا کہ فیروز عشا کی نماز پڑھ کے گھوڑے کو دانا دن کا کھلا کے پانی پلا کے میرے پاس آنا میں محمد تیرا انتظار کروں گا اب دیکھیں ایک مجاہد ختم نبوت کے ساتھ پیار کتنا ہے میں نے تجھے ایک مشن پہ بھیجنا ہے فیروز بتائے ہوئے وقت پہ آشیانہ نبوت آشانہ نبوت پہ پہنچ گئے کہا فیروز یمن میں اسود انسی نے دعوی نبوت کیا ہے فیروز مجھے اس کا سر چاہیے اس کی زندگی برداشت نبی علیہ السلاط السلام کو جو رحمت للعالمین ہے کہ اس کا وجود سچی نبوت برداشت نہیں کر رہی کہ چھوٹی نبوت میری موجودگی میں اس دھرتی زندہ رہے اب فیروز مجھے اس کا سر چاہیے میں تجھے اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں اور پھر بات کیا کہی کہ فیروز تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے اس سے بڑی سعادت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہے کہ تو مجھے جی بھر کے دیکھ لے اور میں محمد کو جو جی بھر کے دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے رات کے اندھیرے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے امت مسلم کا عظیم مجاہد ختم نبوت فیروز ڈالمی رضی اللہ تعالی یمن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں انسی کو قتل کرنے کے وہاں پہنچتے ہیں یمن دور کا علاقہ رات کے وقت اس کے محل کی دیوار کو عبور کرتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں اس کے کمرے تک پہنچتے ہیں بات لمبی ہے اس کو مقصد کر کے آگے بڑھتا خنجر کا وار کر کے اس کی گردن کا منکا توڑتے ہیں اس کا سرتن سے جدا کرتے ہیں کامیاب ہو کے واپس لوٹتے ہیں ادھر فیروز چلے ہیں واپسی کے لیے ادھر حضول سلاط وسلام سلام کے آخری وقت ہے اگر فیروز گوڑے پہ سوار ہو کے آتے ہیں تو حضور سلاط وسلام کو یہ خبر نہیں پہنچا سکتے اب اللہ اس مسئلے ختم نبوت پہ کتنا حساس ہے کہ پروردگار عالم نے فوری طور پہ جبرائیل کو بھیجا اور کہا جا کے میرے حبیب کو یہ خوشخبری دے دے کہ آپ کا فیروز کامیاب ہو گیا یہ اتنا حساس مسئلہ کہ فیروز اگر خود چل کے جاتے ہیں تو ملاقات نہیں ہوتی حضور سلاد وسلام کا مسال قریب ہے اللہ پاک نے فوری طور پہ جبرائیل کو وہی دے کے بھیجا کہ میرے محمد کریم کو جا کے یہ خوشخبری سنا دے کہ آپ کا فیروز کامیاب ہو گیا آپ یہ خوشخبری سن کر پھر اس دنیا سے روانہ ہوں گے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے میرے دوستو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں تو رات کے اوراق تھے حضور سلاد وسلام نے دیکھ لیا آپ کی آنکھوں میں جلال اتر آیا سرخی اتر آئی چہرے پہ غصے کے آسار آ گئے حالانکہ عمر اتنا پیارا تھا کہ اپنا دامن پھیلا کے اپنے رب سے مانگا تھا اس عمر پہ غصہ آ گیا جلال آ گیا حضرت عمر نہ سمجھ سکے صدیق اکبر رم سنا سے نبوت صدیق اکبر ساتھ تھے انہوں نے کہا ابو بکر تیری ماں تجھے بوئے تو انہیں ہاتھوں میں کیا پکڑ رکھا ہے اس بات پہ جلال آ گیا حضور نے کہا کہ عمر جب میں آ گیا قرآن آ گیا پھر تیرے ہاتھوں میں یہ اراخ کیوں ہے تو رات کے یہ گبارا نہیں کہ جب میں نبی بن کے آ گیا میری کتاب آ گئی تو عمر پھر تیرے ہاتھ میں تو کے او کیوں ہے یہ گزشتہ کتاب کے جس کا زمانہ گزر چکا پھر فرمایا عمر اگر آج صاحب کتاب موسا بھی ہوتے تو ان کا بھی میری پیروی کے بغیر گزارا نہ ہوتا عمر کے ہاتھوں میں تورات کے تورات کے اور برداشت نہ کر سکے حضور سلاط سلا اگر عمر کے ہاتھ میں تورات کے اور تھے تو آقا کو اتنا غصہ آیا پیارے عمر پہ آج کے جن مرضئی نوازوں کے ہاتھوں میں مرضیوں کے ہاتھ ہیں ان پہ کتنا غصہ آتا ہوگا حضور کو تو جن کے ہاتھوں میں مرضیوں کے ہاتھ ہیں ان کا کیا حشر ہوگا اگر آقا ہی روٹ گئے تو پھر بچانے والا کون ہوگا امال تو پلے نہیں ان کی شفاعت پہ تکیا ہے اگر وہی روٹ گئے پھر باقی کیا بچے گا کون چھڑائے گا جو مردنگوں کے گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتا ہے اس کا کیا بنے گا جس کے بچوں کو مردئی پڑھانے کے لیے گھر آتا ہے اس کا کیا بنے گا جس کا مرزیوں کے ساتھ کاروبار ہے تعلقات ہے ان کا کیا بنے گا اور جو مردود مرزیوں کی دکانوں سے مسلمان کہلاتے ہوئے وہاں سے سودا خریدتے ہیں ان کا کیا بنے گا جو مرضیوں کے ہم ہاں ملازمتیں کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا اور جنہوں نے مرضیوں کو اپنی دکانوں پہ اپنے کاروباری اداروں کے اندر ان کو ملازم رکھا ہوا ہے ان کا کیا بنے گا یہ چھوٹا معاملہ نہیں باپ کا دشمن بیٹے کا دوست ہو تو بیٹے پہ کروڑ لانت ہے کیوں بھائی باپ کے دوست سے باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹے کی دوستی کیا مطلب ہے اس کا کوئی بات نہیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اتنا نازک مسئلہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ فلاں شخص کی طبیعت خراب ہے بیمار ہے کہتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا جا کے میں نے دیکھا کہ اس پہ سکرات الموت تاری تھے نگاہ کا عالم تاری ہو چکا تھا فرماتے ہیں میں نے کی نگاہ سے اس کے جی- اس کے قلم میں جھانکا تو مجھے اس کے قلم سے سیاہ دھواں اس کا دکھائی دیا سیاہ بادل اسے دکھائی دیے میں سمجھ گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو رہا کہتے ہیں پھر میں نے توجہ دی اس کیفیت کو بدل سکوں کہنے لگے توجہ دینے کے باوجود میں اس کیفیت کو بدل نہ سکا کہنے لگا پھر میں نے اس نیت سے کسل کی نگاہ ڈالی کہ پتا کروں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کیوں نہیں ہو رہا جب میں نے نگاہ ڈالی تو پتا چلا کہ کفار کو دوست رکھتا تھا خاتمہ اس لیے ایمان پہ نہیں ہو رہا کہ کفار کو دوست رکھتا تھا عام سادہ کافر ہوگا اور جو مرتد کے ساتھ زندگی کے ساتھ گستاخ رسول کے ساتھ ڈاکو و تخت ختم نبوت کے ساتھ دوستی رکھے اس کا کیا حضر ہوگا یہ جتنے مردئی نواز مردئیوں کے دوست ہیں جو انہیں کے ساتھ جائیں گے یہ غدار ہے امت محمدیہ کے یہ غدار ہے اسلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کیس آتا ہے کیس کیا ہے مقدمہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے غلام کو پکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے غلام کو پکڑا ہوا اس کے ہاتھ میں چھری ہے انہوں نے کہا اس نے اپنے آقا کو قتل کیا آپ نے غلام سے پوچھا کیا تم نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے اس نے کہا ہاں قتل کیا ہے لیکن وجہ یہ تھی کہ میرا آقا میری عزت پہ حملہ آوری کے لیے میری عزت لوٹنے کے لیے مجھے پکڑنا چاہا میں نے اپنی عزت کی دفاع میں اس کو قتل کر دیا لوگ کہنے لگے نہیں حضرت یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے اس کے مال اموال پہ قبضہ کرنے کے لیے اس نے اس کو قتل کیا ہے تکرار بڑھ گیا وہ کہے نہیں میں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قتل کیا ہے اس نے کہا مال و اسباب لوگ کہنے لگے کہ مال و اسباب کو لوٹنے کے لیے قتل کیا جب تکرار بڑھا آپ نے فرمایا مجھے مقتول کی قبر پہ لے چلو مقتول کی قبر پہ لے گئے کہاں مٹی ہٹا دو مٹی ہٹا دی گئی پھٹے اٹھا دو پھٹے اٹھا لیے گئے آپ نے قبر میں جھانکا لوگوں نے بھی جھانکا تو دیکھا تو کفن تو موجود تھا لیکن میت نہیں تھی آپ نے فرمایا غلام صحیح کہتا ہے اس نے قوم لوت والا فیل کرنا چاہا اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کر لوتیوں کے پاس بھیج دیا اور قادیانی کے ساتھ دوستی رکھنے والے یاد رکھ تجھے لوگ مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے لیکن میرا رب جو اپنے نبی کے لیے بڑا غیرت مند ہے وہ تجھے مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کر تجھے مرزا قادیانی کے پاس قادیان بھیج دے گا یہ چھوٹی سی بات ہے ایک کہتا ہے کہ مرزا محمد الرسول اللہ ہے اور دوسرا کنجر جو کلمہ پڑتا ہے بظاہر وہ اس کے ساتھ عید والے دن بغل گیریاں کرتا ہے یعنی اس کو حوصلہ دیتا ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے گاؤں کا ایک آدمی سیدھا سادہ آدمی وہ حج کے لیے گیا روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو کچھ گاؤں کے لوگوں نے نام لکھ دیے تھے کہ بار رسالت میں ہمارا سلام کہنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام عرض کیا اپنی طرف سے اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے نام بولنے شروع کیے جنہوں نے مجھے سلام کا کہا تھا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یعنی میں جانتا ہی نہیں تھا کہ مرضی بھی ایک مرضی کافر ہوتا ہے میں سمجھتا تھا جس طرح مسلمانوں کے مختلف طبقے ہیں اس طرح یہ بھی فرقہ ہے تو مرضی کا بھی میں نام لکھ کے لے گیا کہنے لگا ادھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کا نام پڑھوں ادھر جس طرح ہزار واٹ کی بجلی کا جھٹکا لگتا ہے نام میں ادا نہیں کر سکتا مجھے جھٹکا لگا بس درم سے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا رسالت موت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے ڈرارا نہیں کیا کہ اس ملون کا نام میرے دربار میں لیا جائے سلام تو بعد کی بات ہے آج انہوں نے کچھ نہیں سمجھا حضور کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے یہ لوگ یہ مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ہمارے امام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو پکار کے کہا پوری کنو سے آواز دے کے کہا کہ لوگوں مسئلہ ختم نبوت کے سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ کی آواز بھی سن لو لوگوں قیامت تک کے لیے اگر کوئی دعوی نبوت کرے تو ابو حلیفہ کی بات سن لو اس سے دلیل بھی طلب نہ کرنا لوگوں سے دلیل بھی طلب نہ کرنا اس لیے کہ دلیل وہاں طلب کی جاتی ہے جہاں شک ہوتا ہے کہ جس نے دلیل طلب کی اسے نبی کی نبوت میں ابھی تک شک ہے وہ کافر ہو گیا ایک نے دعوی نبوت کیا دوسرا اس سے کہتا کہ تم نبی ہے تو دلیل دے پوچھنے والا کافر ہو گیا کہا دلیل بھی طلب نہ کرنا آپ کے حد میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا آپ نے کہا اس نے کہا کہ میرے بارے میں تم استخارہ کر لو آپ نے فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ کافر ہو گیا جس نے استخارہ کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ استخارہ شک کی حالت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا اللہ یہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں باہر کا یہ میرے لیے ٹھیک ہے یہ نقصان دہ ہے یا اللہ یہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یہ نقصان دہ ہے اللہ پاک یہ بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں استخارہ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ نے فرمایا جس نے استخارہ کیا سمجھ لو کہ اس نے ختم نبوت میں شک کیا اور اس استخارہ کرنے سے کافر ہو گیا تمام فوکہ اس بات میں متفق ہیں تمام امت کے فوکہ اس بات میں متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تئیں مسلمان ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے تحجد گزار ہے ہر سال حج کرتا ہے زکات دیتا ہے صدقات کرتا ہے جہاد میں شریک ہوتا ہے پوری اسلامی ڈھانچے کے اندر اپنی زندگی کو اس نے ڈالا ہوا ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا سب نے کہا وہ ابھی تک کافر ہے بے شمار چیزیں ہیں روزہ میں بھول کے کھا لو اللہ معاف کر دیتا ہے نماز میں بھول دو اللہ کہتا سجا ایسا کر لو لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا شخص جس کو یہ معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرتا اگر کسی کو اس بات کا پتا نہیں وہ کافر ہے اور اس مسئلے کی نزاکت دیکھنی ہو میرے دوستوں آج ہمیں کیا معلوم ہے اس مسئلہ کی نزاکت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی حفاظت کیوں اتنی ضروری ہے ہمیں کیا معلوم سمجھنا ہو کہ قرون اللہ کی اس جماعت کو جنہوں نے اگوں سے نبوت میں تربیت پائی تھی علم حاصل کیا تھا ان سے پوچھئے کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے صدیق اکبر کے عہد میں مسلمہ کا دعوی نبوت کرتا ہے مسلم کذاب دعوی نبوت کرتا ہے صدیق کے اکبر لشکر لشکر روانہ کرنے لگتے ہیں اس کی سرکوپی کے لیے اور صدیق رو کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور میرے آقا کے تاج و تختہ ختم نبوت کو کوئی لوٹ لے یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ صحابہ نے لشکر کو روکنے کے لیے کہا تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ اگر مجھے پتا کہ اس وقت مدینہ کی نوزائیدہ حالت تھی حضور صلاحت و سلام کے حضور صلاحت و سلام کے وسال سے صحابہ کے کلب و جگر زخمی تھے آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑیاں لگی ہوئی تھیں غم کے بارے بے حال تھے ادھر مسلمہ کذاب اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دعوی نبوت کر دیتا تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر مجھے یہاں تک پتا چل جائے کہ مدینہ اتنا ویران ہو جائے گا کہ باہر سے درندے آئیں گے اور وہ آ کے امہات المومنین کی پنڈیوں کے گوشت کو نوچیں گے میں اس لشکر کو روانہ کرنے سے پھر بھی بات نہیں آؤں گا پہلا لشکر روانہ کیا حضرت سربیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اس انہوں نے اجرت کے ساتھ وہ جمامہ کے میدان میں جا کے مسلم کذاب سے ٹکرا جاتے ہیں اور نوز باللہ انہیں شکست ہو جاتی دوسرا لشکر اکرما بن نبی چہل کی قیادت پر روانہ کیا جاتا ہے وہ شربیل کے لشکر کی لشکر کا انتظار نہیں کرتا وہ بھی اجرت میں جا ٹکراتے ہیں دوسرے لشکر کو بھی شکست ہو جاتی ہے اب دو لشکروں کو شکست ہو گئی دو لشکروں کو شکست ہو گئی صدیق کے اکبر نے دونوں کو لکھا کہ تم دونوں مدینہ لوٹ کے نہ آنا ابو بکر تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تمہارے یہاں لوٹنے تمہارے یہاں پہ لوٹنے کے ساتھ لوگوں میں بدلی پھیلے گی میں تیسرا اور آخری لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں روانہ کر رہا ہوں دوستو یہ آخری لشکر ہے اس کے بعد کوئی لشکر نہیں مدینہ خالی ہو گیا مدینہ خالی ہو گیا اس بات پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی نے خود یہ سرکاری پالیسی بنائی تھی کہ بدری صحابہ کو اب کسی جنگی مہم پر نہیں بھیجا جائے گا یہ تین سو تیرہ جو اولین وقت میں ہمارے آقا کے ساتھ ہی جب آقا کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو یہ اپنی جانوں کے چراغوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بدر کے میدان میں اترے تھے کچھ بدر میں شہید ہو گئے کچھ عہد میں شہید ہو گئے کچھ خندق میں شہید ہو گئے دیگر غزوات اور سرائے میں شہید ہوتے رہے اب یہ چند بدری صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم نے زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے ان کو دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے انہیں دیکھ کر آقا کی یاد آتی ہے انہیں جنگی مہموں پر نہیں بھیجا جائے گا اور کسی جنگی مہم پر نہیں بھیجا لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو آپ نے فرمایا اب بدری صحابہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے اب سارے بدری صحابہ بھی یہ ماما کی طرف ماما کے میدان کی طرف جائیں گے وہ بدری صحابہ بھی یمامہ کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے اہمیت دیکھیے اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے آخری لشکر روانہ ہو گیا دو لشکروں کو شکست ہو گئی خالد بن ولید وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں مورخین کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ جنگ بدر سے زیادہ حساس اور اہم جنگ تھی اس لیے کہ جنگ بدر میں کسی لشکر کو شکست نہیں ہوئی تھی جنگ جمامہ میں دو لشکروں کو شکست ہو گئی نمبر دو جنگ بدر میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر اسلام کی فنا یا بقا کی جنگ تھی اسی لیے جنگ اسی طرح جنگ جمامہ بھی اسلام کی فنا اور بقا کی جنگ تھی دوسری چیز جنگ بدر میں یہ اس لیے اس سے بھی دعوت ہے کہ جنگ بدر میں صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کی جرت و ہمت کو بڑھانے کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہیں قیادت کرتے ہوئے یہاں پہ حضول صلاح و سلام موجود نہیں خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ ہوتا ہے لشکر وہاں پہ پہنچتا ہے گمسان کی جنگ ہوتی ہے مسلمہ کذاب خالد بن ولید کے لشکر کو بھی رونتا رونتا عورتوں کے خیموں تک لے جاتا ہے یہ تیسرا لشکر بھی وہ پسپا کرتا تک ہوا عورتوں کے خیموں تک لے جاتا ہے اب خالد پریشان ہو جاتے ہیں اچانک ان کی زبان سے ایک آواز نکلتی ہے کہ توفیل کہاں ہے توفیل کو بلاؤ توفیل کہاں ہے توفیل کو بلاؤ توفیل کو بلایا جاتا ہے کہا توفیل تیرے متعلق حضور سلاط و سلام نے فرمایا کہ میں یہ میرا وہ صحابی ہے جو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے کہا کہ طوفین آج اسلام پہ تاریخ کا سب سے کڑا وقت آ پڑا ہے ہاتھ اٹھا اور آقا کی عزت و ناموس کی جنگ کا مسئلہ ہے ہاتھ اٹھا اللہ سے فتح کی دعا مانگ فیل نے ہاتھ اٹھائے جنگ کا منظر چھٹنا شروع ہو گیا بدلنا شروع ہو گیا اب مسلم کا ذا پیچھے ہٹنا شروع ہوا صحابہ اس کی طرف آگے بڑھے میدان جنگ کا منظر پلٹا اب مسلمہ قضا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس وقت سے لے کر آج کا مورخ اس بات پہ متفق ہے کہ شہور اسلام سے لے کر آج تک اسلام کو کسی اتنے سخت دشمن سے پالا نہیں پڑا جتنا جنگ جمامہ میں سخت دشمن سے پالا پڑا ہے مسلمی کھڑا ہے ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے تلوار گر جاتی ہے دوسرے خالی ہاتھ سے لڑ رہا ہے دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے لیکن کنجر جگہ نہیں چھوڑتا اپنی پھر انہیں پاؤں پہ کھڑا ہوا لڑ رہا ہے ٹکروں کے ساتھ لڑ رہا ہے لیکن میدان نہیں چھوٹتا میدان نہیں چھوڑ رہا اتنی سختی کے ساتھ یہ لڑا ہے کہ مسلمانوں کو پوری طریقے اسلام میں اتنے سخت دشمن کے ساتھ پالا نہیں پڑا اب یہ منظر ہوا مسلمہ بھی ڈٹا ہوا ہے میدان جنگ خون سے بھر گیا ہے لیکن دشمن پیچھے نہیں ہٹ رہا خالد بن ولید نے کہا کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے اس جنگ کا فیصلہ نہیں ہوگا آپ نے کہا کہ مسلمہ کو ڈھونڈو مسلمہ کہاں ہے پتہ چلا مسلمہ فلاں جگہ پہ ہے اب مسلمہ کی طرف خالد بن ولید بڑھتے ہیں سفید چیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں اب تین طرف سے لوگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں دائیں طرف سے حضرت عبداللہ چلتے ہیں دائیں طرف سے حضرت عبداللہ چلتے ہیں اور بائیں طرف سے ویسی بن حرب چلتے ہیں جنہوں نے اہد کے میدان میں امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے اس راستے پہ ایک صحابیہ ہے ام امارا رضی اللہ کو تعالہ لو وہ سطح چیرتی ہوئی دشمن رسول کی طرف پڑھ رہے میں نے ایک جگہ لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا اور مسلمان نوجوان اب تو ہمارا یہ چیز جی چاہتا ہے کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے لپسٹک لگائیں آئی برو لگائیں چوڑیاں ہاتھ میں پہنے اور گوٹے والا دوپٹہ سر پہ لے لیں اس صحابیہ کو دیکھو خون ریز میدان ہر لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا کے ساتھ تخت ختم میں نبوت ڈاکہ پڑے اور میں عورتوں کے گھر میں بیٹھی گئی وارت ہو کے نکل پڑی ہمیں مرد ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی اس لیے کہ ہمارے اندر کی غیرت مر چکی ہے چلتے چلتے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا موچی دروازے میں جلسہ تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے اللہ الدین صدی کی رات کے اجلاس میں تقریر کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے روتے ہوئے آنسو کی زبان میں ایک جملہ کہا سنیے اور اسے اپنے دل میں بٹھائیے کہا ہندوستان کے مسلمانوں تمہارے دامن پہ ایک بہت بڑا داغ ہے ہندوستان کے مسلمانوں تمہارے دامن پہ بہت بڑا داغ ہے اور وہ داغ اتنا بڑا داغ ہے کہ سات سمندروں کے پانی سے بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا اور وہ داغ یہ ہے کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی یعنی قتل ہونا چاہیے تھا ہم صحابہ کو شکل دکھانے کے قابل نہیں وہ ستر سال سے زیادہ عمر پا کر یہیں پورے پاکستان ہندوستان میں پھرتا رہا سیرے کرتا رہا کوئی غیرت مند اس تک نہ پہنچا یہ ہم پہ فرض تھا مرزے کا قتل ہم پہ فرض تھا اور یہ فرض ہم نے ہمارے بڑوں میں ادا نہیں کیا اور یار آپ کے دور میں لوگ مار دیتے ہیں ہمارے لاہور کا واقعہ ہے ایک چوڑا اس نے چھانے رسالت میں بکواس کی جیل گیا اس کے بعد وہاں سے بیمار ہوا ہسپتال منتقل ہو گیا تو قیدی کے ساتھ سپاہی کی ڈیوٹی لگتی ہے ہسپتال میں بیڈ کے ساتھ سپاہی نے پوچھا کہ تو اس سے پوچھا کہ تو نے کیا جرم کیا اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی میں کے بارے میں یہ یہ بات کی اس نے وہیں سے لوہے کا رہاڑ نکالا اور مار مار کے مار مار کے اس کے ٹکڑے کر دی ہڈیاں توڑ دیں موقع پہ مار دیا کتنے شاٹ والے رسول ہیں یہاں پہ قتل ہوئے ہیں اور یہ کنجر کا بچہ جو ساری عمر خود کو کہتا رہا میں محمد الرسول اللہ ہوں اور ہندوستان کا مسلمان سے برداشت کرتا رہا کیا جواب دیں گے آکا ہو جا کے اب وہ درمیان سے ام میں ہمارا چل رہی ہے اور آپ کو پتا ام میں ہمارا کون ہے یہ پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن سید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے افسوس یہ کہ مسئلہ ختم نبوت ہمارے نصابوں سے نکال دیا گیا ہمارے سکولوں سے نکال دیا گیا کالجوں سے نکال دیا گیا یونیورسٹیوں سے نکال دیا گیا مدارس سے نکال دیا گیا اسلامی جرائد اور رسائل سے نکال دیا گیا حتیٰ کہ ممبر و محراب نے بھی اس کو طلاق دے کے باہر پھینک دیا اور اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں کافروں کے قدموں میں پھینک دیا آج کے ایک ارب اور چالیس کروڑ مسلمان کی عزت ایک خارش زدہ کتے کے برابر نہیں ایک خارش زدہ کتے کے برابر نہیں وہ لاکھ سے کم مسلمان مارنا اپنی توہین سمجھتا ہے اور مجھے اس امریکی جرنیل کا کال یاد آ رہا ہے اس نے کہا ہمیں ہم ان مسلمانوں کو مارنے کے بعد ان کی لاشیں گنا نہیں کرتے اس لیے کہ پاؤں کے نیچے جو کیڑے مکوڑے آ جائیں کچلے جائیں ان کو گنا نہیں جاتا یہ کیڑے مکوڑے ہیں اس لیے کیڑے مکوڑے بنے کہ آقا کے لیے بے غیرت ہو گئے پھر اللہ کا جواب آیا اس وقت تک با عزت تھے جب تک نبی کی عزت کی حفاظت کرتے رہے جب نبی کی بے عزت جب نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کی پھر زرکائے نات میں زلیل اور رسوا ہو گئے پندرہ لاکھ اس نے یہاں ہمارے افغانستان میں پانچ لاکھ بوسنیا میں مارے چیچنیا میں کتنے مارے کشوبوں میں کتنے مارے چائنا میں کتنے مارے تلاش ڈھونڈو تو کروڑ تک تلاش پہنچتی ہے اتنے مارے گئے کہ ان کی خبریں تک نہیں چلی کیا ہوا اس لیے اقبال نے کہا فارسی کا شیر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے کل پروردگار کی بارگاہ میں رو رو کے کہا یا اللہ یہ امت اتنی ذلیل کیوں ہے اللہ نے مجھے کہا اس امت نے اپنے حبیب کو کھو دیا ہے جب نبی کی عزت کی حفاظت نہیں کی تو پھر مسلمانوں کی لڑکیاں گھروں سے بھاگنے لگی عدالتوں میں جا کے کورٹ میرج کرنے لگی اس لیے کہ ہم نے خاتون جنت کی عزت میں پہرا نہیں دیا ڈوب مرنا چاہیے ہمیں مرزا قادیانی نے جو خاتون جنت کے بارے میں زبان استعمال کی تو زہرا کے بارے میں میں نے نہ ساری زندگی اس کو لکھا ہے نہ ساری زندگی اس کو بیان کیا یہ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ختم نبوت امت مسلمہ کے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں حضرت حبیب مسلمہ کذاب کے قابو میں آ جاتے ہیں کسی طرح مسلموں نے کہتا ہے کہ مجھے نبی مان وہ انکار کرتے ہیں مسلموں ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے پھر کہتا ہے مجھے نبی مان وہ کہتے ہیں میری تمہاری یہ بات میری عقل سمجھنے سے قاصر ہے کہ حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانا جائے مسلم ان کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے وہ پھر انکار کرتے ہیں وہ ایک بازو کاٹتا ہے پھر دوسرا بازو کاٹتا ہے پھر انکار کرتے ہیں پھر ایک پاؤں کاٹتا ہے پھر دوسرا پاؤں کاٹتا ہے وہ پھر انکار کرتے ہیں پھر ایک ٹانگ کاٹتا ہے پھر دوسری ٹانگ کاٹتا ہے اب ذرا تصور کیجئے عذاب سارے کٹ گئے ایک زندہ انسان کے عذاب کاٹ کر ڈھیر لگا کر اس کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں اور اتنے سے حبیب بن حزیب انصاری پڑے ہوئے ہیں جسم کے خون بہ رہا ہے آنکھیں بند ہو رہی ہیں اپنے کٹے ہوئے عذاب اپنے سامنے دے دیکھ رہے ہیں لیکن زبان میں ابھی سکت باقی ہے اور قاضی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اس پہ اس مردود نے اس بچے کھٹے جسم پر سے ہڈیوں پر سے گوچ نوچ لیا لیکن حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گئے کہ مسلمانوں اتنی بھی قربانی دینی پڑی تو دے دے گا لیکن محمد کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا بیٹا پہلا شہید ہو گیا ہے امہ ہمارا دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر یمامہ کے میدان میں جھوٹے نبی کے خلاف پہنچ گئے اب ایک طرح سے ان کا بیٹا عبداللہ چل رہا ہے دوسری طرف سے ویسی بن حرب ہیں اور درمیان کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے اس کو سفید چیتی ہوئی حضرت مارا جا رہی اللہ اکبر یماما کے میدان میں حضرت ام ہمارا کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا اب مسلمہ کذاب تک پہنچ جاتی ہیں ادھر حضرت ام امارا کی تلوار مسلمہ کے سر پہ پڑتی ہے ادھر عبداللہ کی تلوار مسلمہ کے کندھے پہ پڑتی ہے اور بیک وقت ویسی کہتے ہیں کہ میرے پاس وہی بھالا تھا امیر حمدہ والا میں نے مسلمہ کذاب کو دور سے دیکھ لیا اور میں نے اس کو تولا اس کا نشانہ لیا اور نشانہ لے کے اس کی طرف پھینکا جو اس کے سینے میں جو اس کے پیٹ میں لگا اور پیٹ سے پار ہو گیا اور مسلم کذاب موقع پہ جہنم واسط ہو گیا کیونکہ سب سے کاری بار ویسی بن حرب کا تھا اس لیے مورخین ویسی بن حرب کو قاتل قرار دیتے ہیں حالانکہ ان اس اس کے قاتل ام میں ہمارا بھی ہے اور حضرت عبداللہ عبداللہ بن زیاد انصاری بھی مسلم کذاب جہنم واسل ہوا بات قبول گیا اس بار سے پہلے مسلم کذاب جب پسپا ہونا شروع ہوا مسلمان کتنا چیالہ تھا کتنا شاہین تھا تحفظ ختم نبوت کے لیے کہ مسلم کذاب اپنے کلے میں داخل ہو جاتا ہے گیٹ بند ہو جاتا ہے صحابہ تڑپ رہے ہیں باہر موقع ملے اور اس کو اپنی تلوار کی پیاس بچائیں اس بردود کے خون کے ساتھ گیٹ بند ہو گیا صحابہ بار تڑپ رہے ہیں ایک صحابی جن کا نام حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہے وہ باقاعدہ طور پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں انہوں نے صحابہ سے کہا مجھے اٹھاؤ اور مجھے کلے کے اندر پھینک دو صحابہ نے انہیں اٹھایا لیکن کلے کی دیواریں اونچی تھیں انہوں نے کہا کہ مجھے ڈال پہ بٹھاؤ ڈال پہ بٹھایا گیا کہا مجھے اونچا کرو اونچا کیا دیوار اونچی تھی کہا نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مجھے مزید اونچا کرو نیزوں کے ڈنڈوں کے ساتھ مزید اونچا کیا گیا لیکن دیوار ابھی کچھ اور اونچی تھی انہوں نے اوپر سے شور مچایا کہ نیزوں کے ڈنڈوں کو زور سے اٹھا دو صحابہ نے اس کو اچھالا دیا ادھر سے بڑا بن مالک نے چھلانگ لگائی اور کلے کے اندر اکیلے کود گئے یہ ہے تو ختم نبوت اکیلا صحابی یہ رسول کود گئے ادھر سے پورا لشکر ان پہ پل پڑا مسلمہ کا کا اکیلے برا بن مالک لڑتے بڑھتے قتل کرتے زخم کھاتے لڑتے بڑھتے انہوں نے کلے کا دروازہ کھول دیا اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم اندر کلے کے داخل ہوئے تو دیکھ کر حیر زدہ رہ گئی کہ اکیلے برا نے دس مرتدوں کو جہنم واصل کر دیا تھا اکیلے برا نے دروازہ کھول دیا پھر لشکر اندر داخل ہوتا ہے اور پھر مسلمہ کزاب کو جہنم واصل کیا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمہ کزاب کا چالیس ہزار کا لشکر تھا عورتیں بچے بوڑھے نکال کے اس جنگ میں چالیس ہزار میں سے ستائیس ہزار مرتد صحابہ نے جہنم واصل کیے ستائیس ہزار کو جہنم واصل کیا لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی اتنا نقصان ہوا کہ ساڑھے بارہ سو صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے سات سو حفاظ قرآن تھے اور جن میں سے ستر بدری صحابہ تھے ستر بدری صحابہ نے یماما کے میدان میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جامع شہادت پہنچ کیا وہ اس کام کو سمجھتے تھے اس کی اہمیت کو جانتے تھے ہمیں کیا پتا دوستوں مورخین کہتے ہیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ ظہور اسلام سے لے کر ظہور اسلام سے لے کر حضور سلاد وسلام کے دعوی نبوت سے لے کر وسال نبوی تک جو تیئیس چوبیس سال کا عرصہ بنتا ہے اس میں جتنی جنگیں ہوئیں جتنے غزوات ہوئے جتنے سرائے ہوئے جتنے تبلیغی وفود شہید ہوئے اور جتنے اکا دکا صحابہ کرام کفار کے مظالم سے شہید ہوئے ان کی ٹوٹل تعداد دو سو انسٹھ ہے کتنی ہے دو سو انسٹھ پورے دین اسلام کے لیے پورے عہد نبوی میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد دو سو انسٹھ ہے لیکن صرف مسئلہ ختم نبوت کے لیے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ساڑھے بارہ سو ہے اندازہ لگائیے بھی اس مسئلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے خالد بن ولید نے مرکز میں صدیق اکبر کے پاس پیغام بیچا کہ جو باقی بچے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے صدیق اکبر نے جو پیغام بیچا وہ ایک اندر والا اچھوتا پیغام ہے کہا خالد جو بچ جو قتل ہوئے ہیں ستائیس ہزار ان کی لاشوں کو آگ لگا پورے تاریخ اسلام کے اندر ایسا واقعہ کہیں نہیں ملتا کہا خالد ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنا ان کی فصلوں کو اجاڑ دے ان کے گھروں کو منسوار کر دے منوہدم کر دے ان کے رقص بھی کاٹ دے اور جہاں پر پتا چلے کہ اللہ کا جلال آیا ہے ان کی بستیوں کو نیسل نابود کر دے صدیق کے اکبر نے ان ستائیس ہزار کی لاشوں کو آگ لگوائی صدیق کے اکبر اللہ کا قہر بن گیا مرتدوں کے لیے دوستو یہ فاتح لشکر واپس آتا ہے اس جنگ میں پھر اہمیت کی بات آ گئی صحابہ کس طرح لڑے ہیں دو بدری صحابہ ہیں ایک کا نام حضرت سالم ہے ایک کا نام حضرت ثابت ہے یہ دونوں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ ہم ہر جنگ میں حضور سلات و سلام کے ساتھ رہے وہ دین کے تحفظ کی جنگ تھی یا آقا کی عزت و ناموس اور تحفظ ختم نبوت کی جنگ ہے کہنے لگے کہ ان جنگوں میں ہم گھوڑوں پہ سوار ہو کے لڑتے تھے پیدل لڑتے تھے بھاگ کے لڑتے تھے اونٹوں پہ سوار ہو کے لڑتے تھے آج اس جنگ میں خود کو کمر کمر تک زمین میں کھود کر زمین کھود کر کمر کمر تک خود, میں خود کو دبا کے لڑیں گے تاکہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی ختم ہو جائے دونوں نے ثابت اور سالم نے گڑے کھودے خود کو کمر کمر تک اس میں دفن کیا گاڑ لیا اور اسی حالت میں لڑتے لڑتے دونوں شہید ہو گئے یہ ہے تحفظ ختم نبی ہمارا کیا ہے مرضئی کی دکان سے جلیبی ملی اٹھا کے کھا لی مرضئی جا رہا ہے اسے کہتے بھائی جان کی یہ حال ہے مرتد کو بھائی بنایا ہوا ہے بڑی عمر کا مرضئی ہو چاچا جی ٹھیک ہو ماما جی ٹھیک ہو بغیرت قوم جسے نبی پہ غیرت نہیں آتی کائنات میں اس سے بڑا کنجر کوئی نہیں ہے صاحبزادہ فیض الحسن نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جو آقا کی عزت و نموز کی حفاظت نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ اپنی ماں بہن کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا اس طرح صحابہ نے تحفظ کیا ہے دوستو اس جنگ میں جہاں بڑے بڑے اور صحابہ شہید ہوئے وہاں سیدنا عمر فاروق کے جان سے پیارے بھائی حضرت زید بن خطاب بھی شہید ہوئے یہ لشکر واپس آتا ہے تو صدیق اکبر مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر اس لشکر کا استقبال کر رہے ہیں اس کو رسیو کر رہے ہیں اور ہر مجاہد کے ساتھ معانکہ کر رہے ہیں صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کیا نام ہے جن کے بیٹے عبد الرحمان کو عبد الرحمان کو بھیجا عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا دونوں نے جنگ اتنی بڑی شخصیات ہیں اتنی بڑی علمی شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر وہ بھی جنگ یہ میں گئے واپس آئے وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر ہر مجاہد کے ساتھ مان کا کر رہے ہیں ساتھ میں نے دیکھا کہ میرے ابا جی بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابا جی دراز کامت ہونے کے باوجود بلند کامت ہونے کے باوجود ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کسی کو تلاش کر رہے ہیں ابا جی کی آنکھیں کسی کی متلاشی ہیں میں سمجھ گیا کہ ابا جی اپنی جان سے زیادہ پیارے بھائی زید بن خطاب کو ڈھونڈ رہے ہیں میں نے سوچا ابا جی کے سامنے جاؤں گا ابا جی کو کیا جواب دوں گا میں مجمے کے پیچھے چھپ گیا ابا جی کی آنکھیں ڈھونڈتی رہیں ابا جی کی آنکھیں تلاش کرتی رہیں کہنے لگے مجمع بہت سا گزر گیا مجمع چھٹ گیا میرا چھپنا مشکل ہو گیا آخر میں نے ابا جی کے سامنے آنے کی جرت کی جو ہی میں ابا جی کے سامنے آیا ابا جی میری طرف لپکے اور مجھے کہا عبداللہ زید کہاں ہے ابا جی نے مجھے کہا عبداللہ زید کہاں ہے میں نے کہا ابا جی وہ تو آپ کی خط میں پر نثار ہو گئے ابا جی نے دونوں ہاتھوں سے دو ہتڑ میرے سینے پہ ماری مجھے زمین پہ گرا دیا کہنے لگے جہاں زہر شہید ہو گئے اتھا عبداللہ تو بھی مر جاتا اور اس کے بعد وہ فلاس سے مضبوط انسان بائی کو یاد کر کر کے بچوں کی طرح ہچکیاں سسکیاں لے کر دھونے لگا آخری عمر تک جب بھی کو غم آتا تو فرماتے یہ غم کیا چیز ہے ہم نے تو زید کا غم برداشت کر لیا جب بھی یماما کی طرف سے ہوا چلتی کہتے مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اس میں سے زید کی خوشبو آ رہی ہے ساری زندگی قرار نہیں آیا ساری زندگی قرار نہیں آیا آخری عمر میں ایک شاعر ان کے پاس آیا اور اس نے کہا وہ ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا اپنے بھائی کا مرثیے کا اس نے شعر پڑھا اس کا اس نے اپنے بھائی کے مرثیے کا شعر حضرت عمر کو سنایا اس شعر کا ترجمہ تھا اے میرے قتل ہونے والے بھائی میں تیری یاد میں اتنا رویا ہوں کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی حضرت عمر کہنے لگے اے شاعر اگر میں شاعر ہوتا تو میں زید کا مسیح یوں لکھتا اے زید میں تیری یاد میں اتنا رویا ہوں اتنا رویا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کی بنا ضائع ہو گئی ہے اس پر وہ شاعر کہنے لگا عمر جس مشن پہ جس کام کے لیے تیرے بھائی نے جان دی ہے اگر اس مشن کے لیے میرے بھائی نے جان دی ہوتی تو میں اس کی یاد میں ایک شیر بھی نہ کہتا فرماتے تھے کہ اس کے بعد مجھے قرار آ گیا دوستو اس مسئلے کے لیے صحابہ نے اپنے بچے یتیم کرائے بیویوں کو بیوہ کیا والدین کے بو بڑھاپے کی لاٹھیوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا مدینے میں کوہرام مچ گیا سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے لیکن انہوں نے تاج و تخت ختم نبوت پہ قزا کی اور زنی برداشت نہ کی انہوں نے یہ قزاقی برداشت نہ کی اور مسلمہ قزاب کی چھوٹی نبوت کو مسلمہ کذاب سمیت یمامہ کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا آج ان صحابہ کی روحیں ہم سے پوچھتی ہیں اور بغیرت مسلمانوں آپ آقا پہ کے واری جانے والوں نام نہادش کو تمہارے درمیان یہاں پہ ہزاروں مرتد بستے ہیں مرز مردود کو محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے تمہاری غیرت کہاں چلی گئی اقبال نے کہا تھا بدھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے اور ہمارے استاد پروفیسر مرزا محمد منور صاحب کہا کرتے تھے اے صاحب گنبد خزرا میں سوالی بن کے آیا ہوں اے صاحب گنبد خزرا میں سوالی بن کے آیا ہوں کہ مسلمانوں نے بیچ دیا تھا تخت ختم نبوت ہم نے بیچ دیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں جہاں جاتا ہوں پتا چلتا ہے یہاں دو سو مسلمان کا دانیانی ہو گیا یہاں ڈھائی سو کا دانیانی ہو گیا فیاض میرا چھوٹا بھائی میرے پاس بیٹھا ہے باغی میں گیا لاہور کے گاؤں میں پتا چلا یہاں پہ دو قادیانی گھر تھے انہوں نے چالیس افراد کو قادیانی کر لیا ایک جگہ جانا ہوا پتا چلا چھ سو افراد کو قادیانی کر لیا پیرا دینے والا کوئی نہیں جب ان لوگوں کا تعلق آقا کے دامن سے چھوٹ کے مرزے سے جڑتا ہوگا تو آقا کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی کیا گزرتی ہوگی فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے امال روزانہ میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں اچھے امال دیکھ کے خوش ہوتا ہوں برے امال دیکھ کے غمگین ہوتا ہوں جب یہ خبریں پہنچتی ہوگی آقا کے دل پہ کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی انہیں تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی اس بدبخت نے آپ کے چہرہ انور پہ تھوک دیا حضور سلاط وسلام نے تھوک کو رومال سے صاف کیا اور کہا کہ اب تو کلمہ پڑھ لے اب تو تو نے وہ اپنا غصہ نکال لیا محمد تجھے جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا انہیں تو اس کی بھی فکر تھی جب یہ کلمہ پڑھ کے زندگی گزار کے کٹ کے جاتے ہوں گے پہ کیا بیتتی ہوگی ایک یہودی عورت کا جنازہ گزرا حضور وسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت ہے آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جانتا ہوں یہودی عورت ہے لیکن غم اس بات کا ہے کہ دنیا سے ناکام جا رہی ہے انہیں تو اس کا بھی غم تھا کس کس کا تذکرہ کروں کس کس کا غم تھا جب یہ امت لٹ رہی ہے اس طرح لٹ رہی ہے کہ اس پہ پیرا دینے والا کوئی نہیں مولانا ابو الحسن ندوی نے بڑی خوبصورت بات کہی ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھی انہوں نے کہا یاد رکھنا مسلمانوں اگر جس دور میں جس دور میں کسی مسلمان کا ایمان لکے گا اس دور کے سارے مسلمانوں کو کل قیامت کے دن ندا کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے اس مسلمان کا ایمان کا حساب دینا ہوگا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے اس طرح میں ایک میری امت کا ایک فرض دوسری امت کے فرض کو سپورٹ کرتا ہے اللہ پوچھے گا تم زندہ تھے سلامت تھے باسر تھے بارسوخ تھے تمہارے سامنے اس کا ایمان دوٹا تم نے کیا کیا ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا تیاری کریں کہ اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے یہ کتنی سخت جنگ تھی چلتے چلتے بات سے بات نکل آئی کتنی سخت جنگ تھی جس دن کا صحابہ سے پالا پڑا خالد بن ولید سیف اللہ ہے جن کے ہاتھوں سے نو تلواریں ٹوٹتی ہیں روم کے ایک محاذ پر ایک بہت بڑا پہلوان نکلتا ہے وہ مبارک طلب کرتا ہے کہ ہے میرے مقابلے میں صحابہ اسے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گوشت کا ایک پہاڑ ہو اور اس کو پاؤں لگ گئے ہوں بڑا کڑیل جوان گوشت کا پہاڑ اور یوں جب وہ چل کے آیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی درخت چل کے آ رہا ہو تو وہ میدان میں آ کے ڈکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سے خالد بن ولید اس کے مقابلے میں نکلتے ہیں گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اس پہ جھپٹتے ہیں اور اس کو اپنے کلاوے میں لے لیتے ہیں کلام میں لینے کے بعد کلائی سے ایک جھٹکا دیتے ہیں اس کی ایک پسلی توڑ دیتے ہیں دوسرا جھٹکا دیتے ہیں دوسری پسلی توڑ دیتے ہیں جھٹکے دے دے کے اس کی ساری پسلیاں توڑ دیتے ہیں اور مرقیم کہتے ہیں جب خالد نے اس کو اپنے اپنے سکنجے سے چھوڑا تو وہ لمو کی طرح نچڑ چکا تھا مر چکا تھا خالد نے چھوڑا وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا یہ تھے خالد بن ولید لیکن خالد بن ولید کی زبانی جمامہ کا حال بھی سنے خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جمامہ کے میدان میں ایک مسلمی نوجوان سے میرا پالا پڑ گیا لڑتے لڑتے تلواریں ٹوٹ گئیں گوڑوں سے نیچے گر گئے گتھم گتھا ہو گئے لڑتے رہے تلواریں ٹوٹ گئیں اس کے پاس ایک بھاوڑا تھا میرے پاس ایک خنجر تھا وہ پھاوڑے سے مجھ پہ وار کرتا میں خنجر سے اس پہ وار کرتا دونوں خون میں نہا گئے پاؤں ہمارے خون میں ڈوب گئے خالد کہتے ہیں دونوں قریب المرگ ہم پر لڑتے پہنچ گئے آخر اللہ نے میری مدد کی میں نے خنجر کا ایک بھرپور وار کیا اور اسے جہنم واصل کیا جب وہ زمین پہ گر گیا مر گیا تو اب خالد کی زبانی سنیے خالد بن ولید کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اس کو قتل کرنے کے بعد میری کسی یہ کیفیت تھی کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اتنے سخت دشمن سے پالا پڑا تھا جنگ ختم ہو گئی اس جنگ کی عظمت کی بات کر رہا تھا ختم نبوت کی تحفظ کی حساسیت کی بات کر رہا تھا جنگ ختم ہو گئی ایک دن جناب سید صدیق اکبر اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے مشل بنائیے جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضوان اللہ تعالی اجمعین دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اپنی زندگی کی دو نیکیاں دے دے ابو بکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے مجھے اپنی زندگی کی دو نیکیاں دے دے میں نے حضور صلاحت وسلام میں جتنے غزوات میں شریک ہوا ہوں وہ نیکیاں لے لے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ نیکیاں لے لے جو جو بھی نیکیاں اور سنات ہے سارا کچھ لے لے اپنی دو نیکیاں دے دے صدیق کے اکبر پوچھتے ہیں کون سی نیکیاں کہنے لگے ایک دن کی نیکی ایک رات کی نیکی پوچھا دن کی نیکی کون سی رات کی نیکی کون سی کہنے لگے رات کی نیکی وہ جس دن کفار نے نبی علیہ سلات وسلام کے گھر کو گھیر لیا تھا اور چراغ ختم نبوت کو گل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو انہیں نکال کے گارے سور میں لے گیا تھا رات کی وہ نیکی دے دے پوچھا دن کی کون سی نیکی کہا جب مسلم کذاب نے دعوی نبوت کیا تھا اور تو نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا تھا دن کی وہ نیکی دے دے اب میرے محترم دوستوں اپنی دوڑتی ہوئی عقل کو ذرا تھام کے فکر کے تکاف میں بیٹھ کے سوچئے یہ دو فرض کون سے ہیں نبی علیہ سلاط وسلام کے بعد امت میں یہ دو عالی ترین افراد ہیں اور کہتے ہیں کہ جوہرات کی قیمت جوہری جانتا ہے اور عمر سے بڑا نیکیوں کا جوہری کون ہے وہ دو نیکیاں دے کر باقی ساری نیکیاں دے رہے ہیں محدثین کہتے ہیں ان دونوں نیکیوں کا تعلق نہ نماز سے ہے نہ روزے سے ہے نہ حج سے ہے نہ زکات سے ہے نہ دیگر عبادات اور حسنات سے ہے ان دونوں نیکیوں کا تعلق تحفظ ختم نبوت سے ہے یہ ہے ختم نبوت کی نیکی جسے صحابہ سمجھتے تھے مسلمان اس سلسلے میں کتنا حساس تھا علام و ابو فیان ادرسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے وقت میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا حاکم میں وقت نے اس کو پکڑا اور شہر کے سب سے بڑے چوک میں اس کو پھانسی دے دی پھر اسے اتارا نہیں اس کا لباس تار تار ہو گیا کوے گدے چیلیں آتی اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتی اس کا گوشت ریزا ریزا ہو کے زمین پہ گرتا رہا گھڑیاں گل کر کے گرتی رہیں پرندے آ کے اس کو نوچتے رہے کھاتے رہے وہ تحلیل ہو گیا وہیں پہ لیکن حق میں وقت نے اس کی لاش نہیں اتاری اس نے بتا دیا کہ اگر محمد کا غلام تخت پہ بیٹھا ہو تو مدعی نبوت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے آج ہمارے بہت سے لوگ ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں وہ یہ کتی کا بچہ صاحب ہے مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب اور یہ تو حرام زیادہ ہے یاد رکھنا گستاخ رسول کے لیے اگر کوئی عزت کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ توہین رسالت ہوگی صاحب صاحب صاحب وہ یہ صاحب ہے یہ سور کا بچہ ہے آرام زیادہ ہے جو لکھتے ہیں وہ ہوش کریں ایک تلے کو جس کی ولدیت نامعلوم ہے جس کو جس کے باپ کا پتا نہیں وہ کون ہے نطفہ بے تحقیق ہے اس کو ساتھ کہا جا رہا ہے ساتھ میں رسول کو ساتھ کہا جا رہا ہے سنو دوستو مسلمان دعوی نبوت کیا یہ مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان دعوی نبوت کیا حضور سلاط وسلام نے خود اس کا نام مسلمہ کذاب رکھا یوں بھائی اس کو مسلمہ کذاب کس نے کہا زبان نبوت نے کہا حضور تو اس کو صاحب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کذاب کہے اور ہم مرزے کو صاحب کہے ابو جہل قریش کا سردار تھا بہادر تھا پڑھا لکھا تھا یہ تو گاما فٹے منہ تھا شادی فرمایا کرتے تھے ابو جہل مرد مدا میدان تھا اس نے میدان میں کھڑے ہو کے جان دی میدان میں کھڑے ہو گئے اپنی گردن اتروائی جہاں ڈٹ گیا ڈٹ گیا فرمایا یہ چوہیا کا بچہ ہمارے پلے پڑ گیا ادھر سے پکڑو ادھر سے بھاگ جاتا اس سوراخ سے پکڑو ادھر سے ادھر نکل جاتا گرداسپور کی عدالت میں مسلمانوں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا مجسٹریٹ کے سامنے مرزے نے لکھ کے دے دیا کہ آئندہ کے بعد میں کا دعویٰ نہیں کروں گا یہ اتنا بزدل حاجی کا تھے وہ بہادر دشمن تھا بہادر باپ کا بیٹا تھا اس کا دباؤ ہی کوئی نہیں تھا ابو جہل کا نام امر بن حشام تھا اس کو ابو جہل کس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے نام خود ربی پاسن رکھے عبداللہ ابن ابئی مدینہ کا رئیس تھا اس کو رئیس المنافقین کس نے کہا آپ سمجھ ہم کہا نا ہم کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ بلّہ الشیطان الرجیم صرف شیطان کہہ دینا ہی کافی تھا ساتھ مردود بھی اللہ نے لگایا ان کی مذمت کرنا بڑی اچھا ضروری ہے اللہ تو شدہ الکفار کا حکم دیتا ہے ہم نے ان سے دوستیاں کر لی اور مرزا کی بیوی نے اس عمر کے بچے کی بھی اتنی کسی عزت نہیں کی جتنی ہم نے کی کتابوں کے اندر مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب کادیان میں انیس سو چونتیس میں حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اس دنیا کا غیرت مند ترین انسان تھا جسے نے ہمیں مرضیوں کو گرے باندھ سے پکڑ لا اور انہیں چتر مارنے کا فن دیا دی اس کو شادی داخل ہوئے قادیان میں ایک لاکھ مسلمانوں کو لے کے وہاں پہ کانفرنس ہوئی اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے بڑے بڑے لوگ سب کو بلایا پہنچے جب بھی اکابرین میں سے کو آتا تو شاہ جی اسے کادیان سے گاڑی میں بٹھا کے اسے بٹالا سے گاڑی میں بٹھا کے لاتے قادیان پنڈال پر جس دن مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آئے شاہ جی ان کو بھی گاڑی میں بٹھا کے لے آئے لائے تو ساتھ جلوس تھا ہزار نوجوانوں کا مختلف نعرے لگ رہے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاج دار ختم نبو زندہ باد تاج و تخت ختم نبو زندہ باد مرزا کتا ہائے ہائے فلا ان میں ایک منچلوں کا منچلوں کا ایک ٹولا تھا لاہوریوں کا وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے مل کے سارے مرزا کا دیا بالیا تیری بنڈ دیوا بالیا سنیے بات کو وہ نعرہ لگا رہے ہیں آپ آؤ ٹولہ نارا لگا رہا ہے تو حضرت مدنی کو اس ناگوار سا گزرا ان کا فیلڈ نہیں تھا یہ انہوں نے گاڑی کا شیشہ چڑھانا چاہا تو شاہ جی نے فرمایا حضرت یہ نعرہ میری اجازت سے لگ رہا ہے اور وہ پھر نعرہ چلتا رہا اس لیے کہ وہ شخص نباز تھکا دیا نیت کا وہ جواب اس بات کا دے رہا تھا مرزیوں نے پورے کابیان اس کے گدروا میں مشہور کر رکھا تھا جو مرزے کی توہین کرے گا مرزے کی شان میں کوئی جملہ کہہ دے گا نازیبا آسمان سے پتھر برسیں گے زلزلہ آئے گا لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے تو کوئی مرزے کو برا نہیں کہتا تھا تو شاہ صاحب نے کہا ہماری تین روزہ کانفرنس ہے تین دن سے مرزے دی بولڈ دیوا بندہ پہ ہے اور میں انہیں کہہ رہا ہوں عذاب لاؤ یہاں کے لوگوں سے کے دلوں سے میں اس بات کا خوف نکال رہا ہوں کہ دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں عذاب کوئی نہیں آ رہا یہ جی نے خوف نکالا مرزا صاحب مرزا صاحب بن اشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی دربار رسالت میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی فرمایا حسان کو بلاؤ حسان کہاں ہے حسان آئے اپنے نمبر پہ بٹھایا کہا حسان اس کا جواب دو سنو مسلمانوں ان کے لیے لہجہ کیسا ہے بات یاد آ گئی حضرت اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب اس مردود کا نام آتا پہلے لین ملون عیاش بدماش سیاکار حرام کور گستاخ بئیمان یہ پہلے گردان کہہ کے پھر اس کا نام لے کے اور ایک گردان اس کے بعد لگاتے پھر اس کا نام لیتے اتنی ریشمی شخصیت تھی انتہائی ٹھنڈ ہے لیکن جب اس کی باری آتی تو اس کے پرختے اڑا دیتے گستاخ رسول کے ساتھ نرمی کرنا بے غیرتی ہے اسی لیے تو سو سال سے سانپ ہم نے اپنے اپنی جھولی کے اندر پال کے رکھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خاتم النبی جین میں یہ بات لکھی کہ دیکھیں ان کی زبان مرزا کا دیانی مرزا کا دیانی اور اس کا مذہب اس ناپاک کتے کی طرح ہے جس کو سات سمندروں کے پانی سے بھی دھویا جائے تو جتنا گیلا ہوتا جائے گا اتنا ہی ناپاک ہوتا جائے گا یہ فخر المحدثین کی زبان ہے ان کے بارے میں تو حسان بن ثابت کو بلایا وہ آئے اور حسان بن ثابت نے کاب بن اشرف کا جواب دیا یہ شیر کا ترجمہ ہے کہ پہلے تو بدر کے مقتولوں کو ان کے گھروں میں جا کے رلاتا تھا اب تو خود رو اور اس طرح رو جس طرح ایک نو عمر کتا ایک نو عمر کتیا کو یاد کر کے روتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا انعام دیا حسان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان صرف دو کو کھا ہے ایک حضرت سعد کو اور انہیں احسان میرے ماں باپ تجھ پہ قربان اور ایک انہیں کہا حسان بن ثابت دو کام کیا کرتے تھے حضور کی نعت کہا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہج کہا کرتے تھے فرمایا اس کا کلام تلوار سے تیز تر ہے اب تو خود اس طرح رو جس طرح ایک نو عمر کتا ایک نو عمر کتیا کو یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے دجالون سلسون یہ الفاظ آئیں کزاب اور دجال کے اور ہم کے حساب بھائی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم ہونے کا دعوے دار ہو اس سے بڑا کو ملون ہے جب وہ کذاب کہیں تو جال کہیں انہیں تو پھر ہم کون ہیں صاحب اور عزت دینے والے مشہور حدیث سب نے سنی ہوگی دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں ہے نا کہ جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے ہری سے دنیا کو کتا کہا اور مرزا قادیانی ان کتوں میں سے سب سے بڑا کتا یعنی بل ڈاگ تھا جس نے حصول دنیا کے لیے دعوی نبوت کر دیا تو اس سے بڑا کتا کو ہے میرا اللہ کتنا غیرت مند ہے نقطہ ذہن میں آ گیا بندوں کی تو بات ہی چھوڑے اللہ کو دیکھیں اللہ ساتھ میں رسول کے لیے کتنا سخت ہے ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی اللہ نے سورہ قلم اتاری کوئی ڈکی چپی بات تو ہے نہیں دلال کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس کی نو دس بد خسلتے گننے کے بعد ککھڑ مزاج ہے تندخو ہے متکبر ہے آخر میں کہا تلم باد بعد ازال کا زنیم اور اس پہ ترا یہ کہ یہ حرام زیادہ ہے سادہ سا لفظ ہے زنیم زنا سے یہ حرام زیادہ ہے سورہ قلم کوئی سدائی گفتگو نہیں کر رہا اللہ نے کہا یہ حرام زیادہ ہے پروتگار ستار العیوب الوب ہے وہ ہمیں بھی کہتا ہے تم لوگوں کے ایبوں پر پردے ڈالو میں قیامت والے دن تمہارے ایبوں پہ پردے ڈالوں گا لیکن جب نبی کی باری آئی اپنے حبیب کی باری آئی تو اللہ نے اس کا لباس تار تار کر دیا اور اپنی آنندگیر کتاب میں جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور ڈیڑھ ہزار ہزار ہزار سال سے جو کتاب پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا میں اس میں اس کا ڈگا لگا دیا باجا بجا دیا کہ ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے اللہ نے لحاظ کیا بولو یار اللہ نے لحاظ کیا اللہ نے کہا ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے وہ اپنی ماں کے پاس گیا اس نے کہا مسلمانوں اماں مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ تو حرام یہ حرام زیادہ ہے تلوار کی نوک اس نے ماں کی گردن پر رکھی اس نے کہا سچ بتا دے ورنہ تیری گردن اتار دوں گی ماں کہنے لگی ہاں مسلمانوں کے نبی نے ٹھیک کہا ہے تیرا باپ قوت مردمی سے آ رہی تھا میں نے فلاں چرواہے سے زنا کرایا تو اس زنا کی پیداوار ہے اب اللہ نے چھوڑا نہیں پورے عرب میں پتہ چل گیا کہ ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے اس سے بڑی تزلیل کوئی نہیں یعنی یہ جو شخص ہے یہ نطفہ بے تحقیق ہے اس کی جو ماں ہے وہ حیا اور آبرو فروش عورت ہے یہ کنجر مکنجری ماں کا بیٹا ہے کشتی ماں کا بیٹا ہے اللہ نے اعلان کیا اب میرے پروردگار نے استاد کو کہا تو شگرد کو قرآن پڑھا بعد ازال کا زمین ایک حرف پہ دس نیکیاں دوں گا استاد سب پڑھا رہا ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے شگیر سب پڑھ رہا ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو اللہ کی پوری دنیا پہ یہ اعلان ہو رہا ہے روزانہ ہو رہا ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے یہ ایک ساتھ میں رسول سے گستاخ رسول سے اللہ کا انتقام ہے کتنے مدارس ہیں کتنے حفظ کرنے کے مدارس ہیں جہاں پہ لاکھوں دفعہ یہ پڑا جاتا ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے یہ اللہ کا انتقام ہے آگے چلیے اللہ نے اس کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھا اس کو ذلیل کرنے کے لیے رمضان میں اسپیشل پروگرام امام کو کہا سارا قرآن پڑھنا سورہ قلم بھی آئے گی تو امام آگے بڑھتا بات آزاد کا ذریعہ ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے سارے سنتے ہیں اللہ نے اس حافظ کے پیچھے کے سامنے بھی کھڑا کیا اگر یہ اس کو پکڑ لینا نکل لینا دینا اس کو کہ ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے پھر لاؤڈ سپیکر کا زمانہ آ گیا اللہ نے کہا اب لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرو کہ ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے رمضان آتا ہے اللہ کے گھر میں بھی اعلان ہوتا ہے رسول کی مسجد میں بھی اعلان ہوتا ہے افغانستان میں بھی اعلان ہوتا ہے پاکستان میں بھی اعلان ہوتا ہے یونان میں بھی اعلان ہوتا ہے بش کے دیش میں امریکہ میں بھی اعلان ہوتا ہے ٹونی بلیڈ کے وطن انگلینڈ میں بھی اعلان ہوتا ہے فرانس میں بھی اعلان ہوتا ہے افریقہ میں بھی اعلان ہوتا ہے صحراؤں اور جنگلوں میں بھی تراوی پڑی جاتی ہے وہاں بھی اعلان ہوتا ہے اور ہر ہر محلے میں ہوتا ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے یہ اللہ کا انتقام ہے یہیں پہ بس نہیں کیا یہ دنیا ختم ہو جائے گی جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ امت مسلمہ کے تمام حفاظ کو بلائیں گے اور کہیں گے قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کرو اب پہلے مسلمان سے لے کر قیامت کی آخری شان تک جو جتنے بھی حفاظ ہیں پہلے حافظ عثمان بن ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو ان سے لے کر آخری حافظ تک امت کے کتنی تعداد ہوگی اللہ جانتا ہے اور اللہ کہے گا ترتیل کے ساتھ پڑھو تیز نہیں پڑھنا جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جہاں جس کا قرآن ختم ہو جائے وہی اس کی منزل ہے اب اللہ نے یوں رکھا اس لیے رکھا کہ پہلی جو امتیں تھیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا وہ امتیں بھی جنت میں ہوں گی وہ ہر حافظ جب پڑے گا سورہ قلم پہ آئے گا تو جنت میں بھی اعلان ہوگا ولید بن باد ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے ولید بن مغیرہ حرام زیادہ اللہ نے اس پہ بھی بس نہیں کیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جنت میں کسی نبی کی نبوت نہیں ہوگی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوگی فرمایا جنت میں کسی کتاب کے پڑھنے کا حکم نہیں ہوگا صرف خاتم القتب قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہوگا جنت میں بھی کتاب پڑھی جائے گی انشاءاللہ پڑھی جائے گی سارے مسلمان پڑھ کے اعلان کریں گے بعد سال کا سنیم ولید بن مغیرہ حرام زیادہ ہے اور آخر میں آخر میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک اپنی کتاب خود سنائیں گے اور ہم حضور کا واسطہ دے کے کہیں گے یا اللہ سورہ قلم سنا دیں یہ اللہ کا انتقام ہے ہم تو مرضی کو کہتے ہیں پاجی کی حال ہے ٹھیک ٹھاک وقت کافی ہو گیا باتیں تو لمبی تھیں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں